الحمد الحمد لله لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تكون للنجاة سنات الدرجات تم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ رحمان الرحيم وما سلّا کا اللہ للناس محمد اصل خواہم خدا را خدایا تو اس کے مستوارہ ایمان مائی پاتر خلقار راش جی محبت علیہ محمد اصل واجب الاحترام جناب صدر گرانی قدر پیر طریقت رابر شریعت خطب عالم حضرت مولانا خان محمد شاہد دامت برکات ہوں کے رام شرخائے ملت دوستوں رزیدوں یہ عالمی مجرے سے نبوت کی سالانہ کانفرنس ہے میرے خیال میں ملک کے ہر مسلمان کو اس کانفرنس میں آنا چاہیے ہمارے مسلک کے لوگ اکثر بے پرواہ ہیں اکثر آتے نہیں جو آتے ہیں وہ بازار میں گھوم رہے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اس کانفرنس میں آئیں ادب احترام سے بیٹھیں باتیں یاد کر کے جائیں ہمارے ملک کے کئی لوگ کہتے ہیں قادیانیوں کو یہ آندھی ہیں کئی مومن مسلمان آج کے بعد ان کو آندھی نہ کہے ان کو قادیانی کہیں احمد جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا اس میں گرامی ہے حضور نے فرمایا آنا محمد ال آنا احمد جے محمد بھی رحمت اللہ عالمین کا نام ہے احمد بھی رحمت اللہ عالمین کا نام ہے سارے حضرات آ کے بعد ان کو قادیانی کہیں سارے کلمے پڑھنے والے ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ یہ دین کے ضروری مسئلے خاتم نبوت کے منکر ہیں جو آدمی دین کے کسی ضروری مسئلے کا منکر ہو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے یہ خاتم نبوت کا مسئلہ دین کا ضروری مسئلہ ہے جن کا دیا دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان کی ذبیہ حرام ان کو رشتہ دینا حرام ان سے رشتہ لینا حرام سارے مومن مسلمان ان باتوں کو یاد رکھتے ہمارے ملک کے لوگ اکثر برادری کا خیال کرتے ہیں یہ اسلام جو ہے یہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے عزت و عظمت ہے اس کا احترام ہر مومن مسلمان کو کرنا چاہیے سارے کلمے پڑھنے والے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ قادیانی دائر زیر اسلام سے خارج ہیں ان کو رشتہ دینا لینا حرام ان کی زبیہ حرام مسجد کے لیے ان کا چندہ لینا حرام کئی مسائل کے سلسلے میں ان کے ساتھ مراد آپ نہ کریں باقی مسائل کے سلسلے میں جس طرح علماء حضرات فرما رہے ہیں یہ عالمی مجلس کا فوج خاتم نبوت کا ہر سال کورس ہوتا ہے کر اس کورس میں شامل ہوں ان کے عقائد و مسائل کو یاد کر کے جائیں پھر اس کے بعد ان سے بات کریں ہمارے ملک کے اکثر لوگ مسائل سے بات نہیں رکھتے دوسرے پھر کے جتنے ہیں ان کے مرد بھی اور عورتیں بھی چھوٹے بڑے سارے مسائل کو جانتے ہیں ہمارے ملک کے مسلمان یہ مسائل کو نہیں جانتے جو آپ حضرات دین کی تعلیم کے لیے وقت نکالیں اپنے بچوں کو بھیجیں بوڑھوں کو بھی آنا چاہیے سارے مومن مسلمان ان مسائل پر پوری نگاہ رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ ضروری مسئلہ ہے حد نبوت کا یہ اہم مسئلہ ہے اس پر ہر مومن مسلمان کی نگاہ ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں خاتم النبی جون ہوں نئے باغ آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات پیغمبر کے واضح فرمان اللہ لا نبی آبادی خبردار میرے بعد دنیا نبی پیدا نہیں ہوگا پوتم ابھی انبی جون کا سلسلہ پورا ہو گیا ہے ان آخر لمبیا ون تم آخر آخرم میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو اول آدم و آخر ہوں محمد ہوں نبی حضرت